قربت ہے قربا بانا قربت کیا مطلب ہے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا صرف ایک مزدوری مانگتا ہوں کہ تم قربت اللہ اختیار کرو کیا اختیار کرو قربت اللہ اختیار کرو وہ کام کرو وہ عقیدہ اختیار کرو وہ عمل اختیار کرو جس کے ذریعے تمہیں اللہ کا قرب ملے کچھ سمجھ آیا ہے میں تم سے اور مزدوری نہیں مانگتا مگر مودت افل قربا کا منع قربت اور ان اعمال کی محبت رکھو جو اعمال تمہیں اللہ کے قریب کر دے جن اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب ملے تم وہی اعمال کرو میں تم سے قربت کے اندر محبت مبدت فی قربت من مبدت فی العقائد وال المقربہ اللہ کا تعلیم کچھ سمجھ آیا ہے اب کرو مانا حضرت فرما دو نہیں مانگتا میں تم سے اس پر اجرن کوئی اجرت کوئی مزدوری قربا مگر محبت رکھنا بیچ قربت کے یعنی ان اعمال کے اندر جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے وہ عقائد اعمال اختیار کرو جس کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ بات سمجھ گے کتنے مطلب ہو گئے تیسرا مطلب وہ ہے جو رف بھی لیتے ہیں کہ قربا وحدہ پنسا کا ہے اس سے مراد بی بی تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آل اولاد کے ساتھ محبت رکھو کیا کرو آل اولاد کے ساتھ محبت رکھو یہ مطلب نقلن عقلن ہر لحاظ سے غلط ہے کیا کہہ رہا ہوں نقلن عقلن ہر لحاظ سے چاہے نقلن کس طرح غلط ہے بخاری شریف کے اندر روایت ہے کتاب التفسیر کے اندر کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اور سعید جبیر ان کے جو شاگرد رحم اللہ دونوں کٹھے بیٹھے تھے ایک آدمی آیا اور اس نے آیت کی تفسیر پوچھی تو سعید ابن جبیر نے کہا قربا قربا سے مراد آل محمد ہے کیا مراد ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ کا نے فرمایا کذب تھا ایک روایت میں کزب تھا ایک روایت میں اجلتا تو نے جلد بازی کی ہے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ عرب کے جتنی قبائل ہیں ہر قبیلے میں نبی علیہ السلام کی رشتہ داری تھی کسی میں رضاعت کی کسی میں نسم کی کسی میں شادی کی کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو حضرت کا رشتہ دار نہ ہو تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا یہی مانگتا ہوں کہ میں رشتہ دار ہوں میرے رشتہ داری کے حقوق ادا کرو جس طرح اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور میری بات کو سنو توجہ کے ساتھ یہ مراد ہے وہ جو پہلا مطلب میں نے بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربا آل محمد والا مطلب جو ہے اس کی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے تردید کر دی ہے کیا کر دی ہے اس لیے اس کو رد کر دیا تو یہ نقلن بھی درست نہیں ہے عقلن کیسے درست نہیں ہے عقلن اس طرح درست نہیں ہے کہ غلط لوگ جو تحریکیں چلاتے ہیں عالمی تحریکیں ان کا یہی مقصد ہوا کرتا ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے پیسہ کٹھا کر جائیں اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ جائیں اگر محمد علیہ السلاط و کتنی بھی یہی کہتے ہیں کہ میری آگ کے ساتھ محبت رکھو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح غلط لوگ تحریکیں چلاتے ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنی اولا آل اولاد کو خراب کرنے کے لیے اور ان کو خوش آئش بنانے کے لیے یہ تحریک بھی اس قسم کی تھی نبی علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے تو سمجھ رہے ہو اکلن بھی یہ بات درست نہیں آئے اس لیے مطلب وہی دو ہے جو پہلے میں نے عرض کی ہے ایک قربا سے مراد کرابت ہے کہ میری کرابت کے حقوق ادا کرو جس طرح ایک رشتے دار کے ساتھ تم حسن سلوک سے پیش آتے ہو میرے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ اور میری بات کو سنو قبول کرو یا دوسرا مراد کیا ہے قربت مراد ہے کہ وہ اعمال جو مقرب اللہ ہے وہ عقائد جو مقرب اللہ ہے وہ اختیار ان کے ساتھ محبت رکھو بس اللہ اصال علیہ اجرا حضرت فرما دو نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ توحید پر کوئی اجرت علمت فی القربا مگر محبت رکھنا قربا کے اندر قربت کے اندر ضکرابت کے اندر لیکن اس کے باوجود سمجھ لو بات اس کے باوجود ایک بات عرض کر دوں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے چاہے آج سے مراد مومنین حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عبی کی فاطمہ ان کی اولاد جو مسلمین ہیں وہ سن رہے ہو بھائی ایک آدمی تمہارا استاد ہے استاد کے ساتھ تمہیں محبت ہوتی ہے تو استاد کی اولاد کے ساتھ اس کے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی پیر کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو پیر کی اولاد کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سید الاولین آخرین ہیں تو ان کی اولاد کے ساتھ جو نیک ہے اور جو مبحد ہے ان کے ساتھ بھی تو محبت رکھنی چاہیے انسان کو سمجھ رہے ہو نا سی حضرت کے ساتھ جب محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے تو حضرت کی وہ آل اولاد اور حضرت کے متعلقین جو مباحد ہیں اور مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی محبت رکھنا ایمان کا چاہے حصہ ہے بات سمجھ رہی ہے خیال کرنا ایک بات یہ بھی عرض کر دوں اللہ صلی علی محمد اعلی ان شاء اللہ رعایب عرض کروں گا کہ یہاں آل محمد سے مراد خیال کرو یہاں آل محمد سے مراد فقط نبی علیہ السلام کی آل قطع نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے مبحد مسلمان جو نبی علیہ السلام کے سچے تابے دار ہیں وہ سارے مراد ہیں یاد رہے گی یہ بات اللہ صلی علی محمد کیا مانا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت نازل فرما اور اس کے سارے تابے دار پر بھی رحمت نازل فرما سمجھ آیا ہے درود شریف کے اندر آل محمد سے مراد فقط نبی علیہ السلام کی آل اور اس کے رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ قیامت تک حضرت کے جو تابے دار آئیں گے متبعین ماننے والے مبہد مسلمان وہ سارے کے سارے دعا کے اندر داخل ہیں قرآن پاک کے اندر آ چکا ہے تم نے پڑھا ہے جی <clears throat> فرعون کے بارے میں آیا وجوم القیامت اد خیلو اعلی فرونا اس سے پہلے آیا وہ ہاپا بے آل فرونا یہاں آل سے مراد فقط فرعون کے رشتے دار نہیں بلکہ وہ لوگ جو فرعون کے تابے دار تھے اس غلط مذہب کے اندر اسی طرح آگے آئے گا آل لوت سمجھا ہم نے آل لوت کو نجات دی سمجھا آل لوت سے مراد لوت علیہ السلام اور ان کے جتنی متبعین سے سارے مراد ہیں تو یہاں بھی یہی مراد ہے اللہ صلی اللہ محمد آل محمد یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام تابے دار جو ہیں تابعین جو ہیں مبید مسلمان سب پر رحمت نازل فرما کرو مانا اللہ اصل علیہ اجرا حضرت فرما دو نہیں مانگتا میں تم سے اوپر تبلیغ توحید کے کوئی اجرت اور مزدوری مگر محبت رکھنا قربا کے اندر سمجھا یعنی میری کرابت کے حقوق ادا کرو یا قربت اور وہ اعمال جو مقرر اللہ ہے ان کے اندر محبت رکھو یا الطارف اور وہ انسان جو کرے گا کوئی نیک کام اور وہ انسان جو کرے گا کوئی یک تاریف بے مانا یکتا اقترف ایک ایک یک دونوں ایک ہی مانا ہے اور وہ انسان جو کرے گا کوئی نیک کام نزد لہو فی بڑھائیں گے بڑھاتے رہیں گے ہم زیادہ کرتے رہیں گے ہم واسطے اس بندے کے فی ہا اس حاصلہ کے اندر حسن حسن کو ہم اس کے حاصل کے حسن کو بڑھاتے رہیں گے کیا مطلب ہے اوپر لکھا ہوگا یعنی مقتضا فی نفس ہی سے زیادہ یعنی مقتضا ہاں دیکھو جی پڑھا ہوا ہے تم نے کہ کم از کم ایک نیکی کا کم از کم کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس نیکیاں پھر اوپر کسی کو بیس کسی کو تیس کسی کو سو کسی کو پچاس دو سو چھ سو سات سو تک بھی ملتا ہے کتنی تک اور سات سو کے بعد میں اللہ ہو لیکن یہ شاہ جس کے لیے چاہتا ہوں اس سے بھی بڑھا دیتا ہوں تو یہ ہر ایک کے لیے حساب سے ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ سمجھا نا سی جی؟ بس یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بڑھائیں گے یعنی دس سے زیادہ دیں گے ایک سے زیادہ دیں گے دس سے پھر کسی کو بارہ کسی کو بیس کسی کو پچاس کسی کو سو کسی کو کتنا کسی کو کتنا بڑھاتے رہیں گے ہم اس کے اس نیکی کے اندر حسنن حسن کو اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور بڑے بخشنے والے ہیں متعین کے گناہ غفور بڑے بخشنے والے ہیں متی ان کے گناہ شکور بڑے قدردان ہیں بڑے قدردان ہیں ان کی نیتوں کے ان کی کے بڑے قدردان ہیں اللہ پاک <coughs> قربا کی پہلی کتنی تفصیلیں بتائیں دو سمجھا دوسری تفسیر میں نے چارج کیا قربا سے مراد قرابت ہے قربت ہے کیا ہے ومن یقترف حسنتا نزد لہو جو ہے یہ دوسرے معنی قربت والے کے لیے معید ہے کس کے لیے معید ہے ہاں المبت تفر قربا ان اعمال اور عقائد کی محبت رکھو جو اللہ کے قریب کر دیں گے کیوں اس لیے کہ ومن یقترف حسنتا نزد له لہو حسنا جو بھی نیکی کرتا ہے ہم اس کی نیکی کو بڑھاتے رہیں گے یہ دوسرے معنی کے لیے معیت ہے بس ترا شکوا ہے حضرت کیا لکھا ہے ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تسلیم باوجود کہ وہ دین پیش کر رہے ہیں جو اللہ نے نادل فرمایا ہے شارہ من الدین میرے پیغمبر باوجود کہ وہ دین پیش کر رہے ہیں جو جو اللہ نے نازل فرمایا اور جو متفق علیہ ہے چاہے تمام انبیاء کرام کا چاہے متفق علیہ ہے میرے پیغمبر باوجود ہے کہ وہ دین پیش کرتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا اور وہ دین جو کہ چاہے متفق علیہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں افطرا اللہ کا دیوا یہ جھوٹا ہے یہ کیا ہے یہ شکوہ ہو رہا ہے ام یقولون آیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ باندھ لیا اس نے اوپر اللہ کے جھوٹ کو اللہ پر اس نے جھوٹ بنا لیا ہے اللہ ہو جواب شکوا کیا لکھا ہے جواب شکوا اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جھوٹا پیغمبر ہوتا تو میں اس کے دل پر مہر لگا دیتا یہ پرانے پاک جو ہے نہ اس کی زبان پر کبھی آتا نہ کبھی اس کی زبان پر آتا اور نہ دنیا میں باقی رہتا دنیا میں باقی بھی نہ رہتا نہ یہ بول سکتا اور نہ یہ دنیا میں باقی رہتا لیکن میرے پیغمبر رات دن بیان کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر یہ قرآن اور مذہب توحید زیادہ سے زیادہ پھیل رہا ہے دن ب دن بڑھ رہا ہے معلوم ہوا یہ جھوٹا نہیں یہ سچا پیغمبر ہے یہ کیا ہے پس اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ یختم علی قلب پس اگر چاہتا اللہ تو مہر لگا دیتا اوپر تیرے دل کے تیرے دل پر مہر لگا دیتا یختم پر لکھا ہوگا تو یہ کلام نہ حادث ہوتا نہ باقی رہتا یہ کلام نہ حادث ہوتا نہ باقی رہتا یہ معنی لکھا ہوا یہ لفظ نیچے یختم کے نیچے لکھا ہے فن و بقا ان اس کا معنی یہی ہے کہ حادث بھی نہ ہوتا مانا تیری زبان پہ نہ آتا اور نہ باقی رہتا ہاں تو یہ کلام نہ حادث ہوتا نہ باقی رہتا ابک اگر چاہتا اللہ پاک تو مہر لگا دیتا تیرے دل پر بجم صلاح البا پہلا اور مٹاتا رہتا ہے اللہ تبارک مطالعہ باطل کو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مفترا نہیں ہے یہ قرآن بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ آیا ہے باطل کو مٹانے کے لیے اللہ کا کلام ہے آیا ہے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے یہ مفترا نہیں ہے مختلق نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے اللہ کا کلام ہے باطل کو مٹانے حق کو واضح کرنے ثابت کرنے کے لیے آیا ہے اور مٹاتا ہے اللہ باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو بھی آتے ہی ساتھ اپنے کالے سے اپنی باتوں سے تنزیلیا تقوینیہ سمجھا اور آفاقیہ انفوسیہ کے ذریعے اللہ حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو مٹاتا ہے یہ قرآن حق کو ثابت کرنے باطل کو مٹانے کے لیے آیا یہ مخترا اور مختلف اور مخترا نہیں ہے سمجھ رہے ہو حضرت یہ جم اللہ ہوا ہے نا جم اللہ یہ مجدور نہیں ہے سمجھا یہ جم سو تھا نا یم سو کیا تھا مسا یم سو تھا کے بدن پر تو جب تک یم اللہ ہوا تو اپنا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا باپ کیا ہوا لیکن باپ گر دیا تلفظ کے اندر لکھنا چاہیے تھا یہاں جہاں ہونا چاہیے تھا یم سو کیا ہونا چاہیے تھا یم سو ہونا چاہیے تھا پھر جب سلح پڑھتے اس کو پڑھنے میں واغ نہ آتا لکھنے میں واغ آتا لیکن لکھنے میں بھی گرا دیا گیا ہے یہ اصل میں اتباع ہے مصحف امام کی کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک لکھوایا تھا نا اور پھر علاقوں میں بھیجا تھا اس کو کہا جاتا ہے مصحف امام کیا کہا جاتا ہے مصحف امام کہا جاتا ہے امام اس لیے کہ وہ مقتدا ہے سب کا پھر جہاں جس طرح وہ لکھا گیا پھر پوری دنیا میں قرآن اسی طرح لکھا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کا اتباع کرنا واجب ہے اس رہے ہو اس کا اتباع کرنا چاہے واجب ہے تو چونکہ اس مصحف کے اندر واب کو نہیں لکھا گیا اس لیے اب یہاں واب کو نہیں لکھا گیا ورنہ واب کو لکھا جاتا قانونی طور پر اور پڑھنے میں نہ آتا لکھنے میں آتا لیکن پڑھنے میں نہ آتا یہاں لکھنے میں بھی گرا دیا گیا ہے اللہ اور مٹاتا ہے اللہ پاک باطل کو علی علیم بذات الصدور بے شک و اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں تک کو اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو نیچے لکھا ہے اس کے ہاں کسی کا مکر نہیں چلتا اس کے ہاں کسی کا مکر نہیں چلتا اللہ کے ہاں کسی کا مکر نہیں چلتا اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے دوسرا مطلب اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا اس کو پتا ہے کہ کس کے دل میں کیا شبہ ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے اس لیے اللہ پاک قرآن پاک نازل کر کے شبہات کو دور کر دیتا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے ہاں؟ بس یاد کر لو یہ بات بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا سینوں کے رب تک کو اول لگی اقبل تو بتا نہیں بات ہی اب حضرت یہ دعوی اول کے متعلق ہے کہ متصرف اور کار عالم کا مدبر کون ہے اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے اب یہ اول لگی بل کا بیان تصرف اول لکھا ہوا یہ تصرف اول کہاں ہے متعلق دعوی اول اچھا لکھ لو تصرف اول اور تصرف اول اور وہی اللہ وہ ذات پاک ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے سمجھا بھائی آفو آنے سیاحت جہاں دوم لکھ لو یہ دوسرا تصرف ہے اور معاف کرتا ہے تمام گزشتہ گناہ یافو پر دون لکھ لو صرف یافو پر نمبر دو اچھا اور معاف کرتا ہے وہ عنی سیاحت تمام گزشتہ گنا سیاح سے مراد تمام گزشتہ گنا وہ معاف کر دیا کرتا ہے حضرت یافو پر یہ لگ ہوگا بذریعہ توبہ بذریعہ یا شفاعت یا ابتدا ان محض رحمت سے نام المراد و بحا غیر شیر کے بل اجماع یہ نہیں لکھا جی لفظ لکھنے ہیں ضروری لفظ ہے نعم اس کے آگے نعم المراد و بحا غیر الشر کے بل اجماع گناہوں سے مراد جو اللہ پاک رحمت سے معاف کرتا ہے ابتدان وہ غیر شرک ہے شرک اللہ پاک ابتدان کبھی معاف نہیں کرتے رحمت سے جب تک بندہ توبہ نہ کرے نعم المراد و بےحا غیر کے بل اجماع غیر کے بل اجماع لکھ لیا ہے نعم المراد و بےحا غیر کے بل اجماع یہ روح المانی کا حوالہ ہے وجہ سے سیاد اور معاف کرتا ہے تمام گزشتہ گناہ وجا تفالون حضرت یہ یقبل یکبل تصرف کا بیان تھا نا اس کا بیان تھا اب وجا عالم علم کا بیان ہے اس لیے نیچے لکھا ہوگا ترغیب اخلاص طریقہ ہے اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں اس لیے مخلصانہ طور پر عمل کرو توبہ کرو تاکہ میرے دربار میں قبول ہو جائے اور جانتا ہے ماتا فالون جو کچھ کے تم کرتے ہو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتے ہیں بجست جیب الدینہ آ حضرت یہ بشارت لکھی ہے کیا لکھا ہے بشارت سمجھا بھائی بجست جیب اور قبول کرتا ہے جست جیب و بے مانا جیب و قبول کرتا ہے جہاں اللہ دینا کا مذاق مقدر ہے کیا مقدر ہے مذاق لیکن مضاف کے بارے میں مفسرین کرام کے دو کال ہیں کتنے کال ہیں دو ایک کال تو یہ ہے کہ یہاں لفظ دعا مقدر ہے تجیب و دعا اللہ دینا کیا مقدر ہے دعا کا لفظ تجیب و دعا اللہ دینا آ منو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی دعائیں قبول کرتا ہے کیا قبول کرتا ہے دعائیں پھر سوال ہوگا تو سمجھ لو بات پیچھے سمجھایا ہوں بما دعا القافرین اللہ کی دلال پر کہ ایک طرفہ علماء کا اس طرف ہے کہ کفار کی دعا قبول نہیں ہوتی کافروں کی دعا قبول تو اللہ فرما رہے ہیں ویس وجستین میں اللہ دین عمنو عمن الفاء الصالحات کی دعائیں قبول کیا کرتا ہوں سمجھ رہے ہو لیکن میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ جمہور علماء اور محققین اس طرح ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کافروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ کافروں کا جو باپ ہے بڑا ہے یعنی شیطان اس نے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے اس کی دعا قبول کی نہیں کی محنت والی تو جب بڑے شیطان کی دعا قبول ہوگی تو کافروں کی دعا کیوں قبول نہ ہوئے ایک بات دوسری بات اللہ تبارک و تعالی رب المؤمنین فقط نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے رب المؤمنین فقط نہیں بلکہ رب العالمین ہے سمجھ رہے ہو اللہ پاک سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اس لیے کافروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے البتہ فرق یہ ہے کہ کفار کی دعا قبول ہوتی ہے استدراجن کفار کی دعا قبول ہوتی ہے استدراج ہوتا ہے من جانب اللہ اور مومن مبحد کی دعا قبول ہوتی ہے تقریم کیا تقریمن عزت کے لیے اللہ مومن کی تقریم کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے اور کافر کی دعا قبول ہوتی ہے دراج سمجھ رہے ہو بھائی پھر اس آیت کا کیا جواب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آخرت پر معمول ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کی کوئی دعا قبول نہیں فرمائے سمجھ رہے ہو دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں لفظ دعا مقدر نہیں ہے روزہ بلکہ یہاں لفظ عبادت مقدر ہے کیا مقدر ہے جیب و عبادت اللہ اللہ پاک مومنین کی عبادت کو قبول کرتا ہے کفار اور مشرقین کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے فضا اللہ ہو حبان منصورہ کل ہر انب حکم بالخصرین عمالا اللہ اللہ خام فرحیات دنیا وبون سمجھ رہے ہو اولئک الذین اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت غدنا سمجھا نہیں تو کفار اور مشرقین کی عبادات جو ہے وہ غیر مقبولہ ہیں اور مومنین موحدین کی عبادات جو ہے وہ کیا ہیں مقبولہ ہیں یہاں لفظ عبادت مقدرہ وجہ سجیب و عبادت البین بات سمجھ ہے اور سیاق سباب کے بھی یہی موافق ہے مقبل ماباز کے بھی یہی کیونکہ ابھی اوپر گزرا ہے نا کلّا آسانوں کو مالے ہے اجرن المدا کا میں نے عرض کیا وہاں قربت والا مانا راجی ہے بمنجا قطر بوندا تنہو فیا پیچھے اعمال کا ذکر ہے عبادات کا ذکر ہے اور ابھی گزرا ہے قریب یقبل تو یہ سارا اعمال کا ذکر ہے عبادات کا ذکر ہے اس لیے سمجھ رہے ہو اب حاشیے پر جب بین سطور کہیں لکھا ہوگا سجیب ہو پر بے معنی ہو جیبوں لکھا ہوا کچھ بھی نہیں لکھا وہ تو میں نے عرض کر دیا ہے اب کرو مانا مانا کرو یہ دو مطلب ہے جو میں نے سمجھا دیے اور قبول کرتا ہے عبادت اور اعمال ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا قوت عملیہ لکھا ہے جی وہ صالحات ہے قوت عملیہ وہ قوت اس کا دیا تھی یہ قوت عملیہ اور عمل کرتے رہے اچھے وجدید وجدید اور زیادہ دیتا ہے ان کو اور ہاں اب تجیب الدینہ میں کتنی تو جی ہاتھ گزری ہیں کتنی ایک دعا اور ایک عبادت اگر کرو مانا عبادت والا تو یزید ہم کے نیچے لکھا ہوگا نفس ہی تھے کیا سے ہے یعنی وہ لوگ قیامت کے دن جس جس جزا کے مستحق ہوں گے اس سے اللہ ان کو زیادہ دے گا فی نفس ہی استحقاق سے زیادہ دے گا اور اگر اس کا معنی دعا کرو جس کا دعا اللہ دینا تو یدی ہم پد کا آلہ ما لکھا ہوا لکھ لو علامہ سالو خالو منا وجویدہم اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے اوپر اس کے جو انہوں نے مانگا جو کچھ انہوں نے مانگا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے بل کافر اونا اخروی ڈر ہے آخرت عذاب کا ڈر ہوا اور وہ کافر لوگ لہم عذاب شدید واسطے ان کے عذاب ہوگا سخت کیوں کیونکہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے کیونکہ ان کی اب دیکھو یہ لفظ موجود ہے اس بات پر تو وہاں عبادت کا لفظ مقدر ہے کیونکہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا بلو بس اللہ اللہ عباد ہی جواب سوال مقدر طریقہ ہے بھائی جب اللہ پاک اتنا بڑا مہربان ہے تو انسان جو کچھ مانگتا ہے وہ بھی دیتا ہے اور زیادہ بھی دیتا ہے عبادت کرتا ہے تو کم از کم دس نیکیاں دے دیتا ہے اور اس سے زیادہ سات سو تک دے دیتا ہے اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بندوں کا رزق فراخ چوری کر دیا بازو کا رزق تنگ ہے بازو کا فراخ ہے یہ کیوں کیا ہے سمجھا مہربان ہے جب تو فارو کا رزق فراخ ہونا چاہیے گا اللہ نے فرمایا اگر میں کا رزق فراخ کر دوں تو انسان تو پھر فساد کرنے لگ جائیں گے زمین میں پھر امن نہیں رہے گا فساد ہی فساد ہوگا بلو بس اللہ اور اگر لکھا جواب سوال مک اور اگر فراغ کر دے اللہ پاک روزی کو لے عباد ہی اپنے بندوں کے لیے نیچے لکھا موجودہ حالت میں اس میں موجودہ حالت میں چونکہ جنت کے اندر سارے انسانوں کی روزی خراب ہوگی اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما دے اور بلا حساب و کتاب نصیب فرما دے سمجھا تو وہاں سارے بندوں کی روزی فراخ ہوگی لیکن وہاں کوئی فساد نہیں ہوگا یہ موجودہ حالت مراد ہے یعنی دنیا مراد ہے اور اگر فراق کر دے گے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بس کے اپنے بندوں کے موجودہ حالت میں لبغو فی الارض البتہ فساد مچانے لگ جائیں گے زمین میں زمین کے اندر فساد ہو جائے گا قتل و غارت ہو جائے گی پھر تو دیکھو سوال ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اگر میں سب کے لیے روزی فراخ کر دوں تو دنیا میں فساد پڑ جائے گا حالانکہ انبیاء کرام کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کی مملکت بھی دے دے پھر بھی فساد نہیں ہوگا انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں نہیں ان کو اگر اللہ تبارک مطالعہ دے دے ساری دنیا دولت ساری دنیا کی بات چیت دے دے پھر بھی کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا اس لیے اللہ بغاؤ کے نیچے لکھا ہے بل لکھا ہے ہاں یعنی عام لوگوں کی بات ہے کس کی بات ہے ہاں یہ طبقہ جو تم کہہ رہے ہو کرام یا سلہا وغیرہ یہ مستقنا ہے البتہ بالعموم منہ فساد کرنے لگ جائیں گے زمین میں بلاکنگ لیکن بالکل بند نہیں کیا لیکن خراب نہیں کیا تو بالکل بند بھی نہیں کیا سمجھا لیکن اتارتا رہتا ہے سات اندازے کے ماں یشا جتنا پدر کے وہ چاہتا ہے جتنا پدر چاہتا ہے وہ اتارتا رہتا ہے سمجھ رہے ہو ان نہ ہو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ اپنے بندوں کے مسالے کے خبیر خبردار ہے سمجھا نہیں اور بصیر دیکھنے والا ہے یہ دل کا ہے خبیر من خبردار ہے بصیر من نادر ہے دیکھنے والا ہے ہر ایک کے حال کو دیکھ رہا ہے وہ دل پھر کا کسی کرا گیا یہ دعوی اول کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے دعوی اول کے متعلق اور وہی وہ ذات پاک ہے جو اتارتا ہے بارش کو سمجھا الغ سفا لکھا ہے اپنا نعمت نمبر اول نعمت نمبر اول سمجھا وہی وہ ذات پاک ہے جو اتارتا ہے بارش کو مم باد پانا تو مم باد لکھا ہے نعمت دوم کیا لکھا ہے نعمت دوم لکھا ہے پانی لکھا ہوگا یا دوم لکھا ہوگا اور لکھا ہوگا بسا اوقات طریقہ ہے بسا اوقات چونکہ بعد اوقات بغیر مایوسی کے بھی آ جاتی ہے بارش بسا اوقات بعد اس کے جو نا امید ہو جاتے ہیں ججن شورو رحمت ہوں نمبر تین تیسری نعمت اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو اپنی رحمت پھیلایا کرتا ہے سمجھا نا نہیں رحمت سے کیا مراد ہے حضرت رحمت کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو خود یہی بارش نازل کرنا یہی رحمت ہے بارش نازل کرنا یہی رحمت اور دوسرا قول یہ کہ بارش کے بعد جو پھر وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور نباتات اگتی ہیں موسم بدل جاتا ہے بندے خوش ہو جاتے ہیں یہ ساری رحمتیں مراد ہیں اور بارش کے نتیجے میں جو رحمت پیدا ہوتی ہے سمجھ رہے ہو جن شور و رحمت رحمتہ دکھا ہے تمہارے پاس ہاں؟ ہے اور پھیلاتا ہے عالم کے اندر سارے جہان کے اندر سے کیا ہوا اس کار سازی پر اس کار سازی پر وہ تعریف کیا ہوا ہے سمجھا سی الحمید پر تو عبارت ہے ہاں۔ لاغ روح سبحان ہو لاغ روح اللہ ہی حمید اور تعریفیں کیا ہوا ہے اور کسی کی تعریف نہیں بمن آیا کہ اور اس کی قدرت کے اور وحدانیت کے نشانات کے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمینوں کا وما بسا فی ہما اور وہ جو پھیلا دیے فی ہما ان دونوں کے اندر دابتن جانور وہ جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں سمجھ رہے ہو حضرت بات یہ ہے یہاں سوال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے آسمان اور زمین میں میں نے جانور پھیلا دیے زمین کے اندر تو جانور باقی ہیں زمین پر تو جانور ہیں نا جی چل رہے آسمان میں کون سے جانور ہیں سمجھا اللہ فرماتے میں نے سی ہیما دونوں کے اندر جانور چلا دیے حالانکہ اور جگہ پر اللہ نے خود زمین کا نام لیا بما بس سیاح مندا دا زمین کے اندر اللہ نے کیا پیدا فرمائے پھیلائے جانور سمجھ رہے ہو ایک جواب تو یہ ہے کہ دابا سے مراد یہاں کل ہر زی روح ہے کیا مراد ہے تو انسان اور ملیکا بھی اس میں داخل ہے انسان اور ملیکا اس میں کیا ہے اب آسمان پر اور تو جانور نہیں رہتے لیکن ملیکا تو رہتے ہیں سمجھے کہ زی روح ہے وہ ایک قول تو یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عربیوں کا طریقہ ہے اس طرح بولتا بولتے ہیں یہاں فی حما سے مراد ہے فی مجموع ہما کیا مراد ہے فی مجموعہ ہما آسمان اور زمین کے مجموعہ میں کیا ہے جانور ہے اب وہ ایک میں ہوں گے نا تو وہ دونوں کی طرف منسوخ کر دیے جاتے ہیں جس طرح اللہ نے اور جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا ہے یخر جو من ہوما المرجان نکلتے ہیں ان دونوں سے چھوٹے اور بڑے موتی حالانکہ موتی تو کھارے دریا سے نکلتے ہیں سمندر سے اور نمکین پانی سے نکلتے ہیں میٹھے پانی سے نہیں نکلتے دریا سے نہیں نکلتے لیکن اللہ نے نمکین اور میٹھے دونوں کی طرف منسوخ کر دیا ہے وہاں بھی مجموع مراد ہے کیا مراد ہے تو مجموع باہر سے جو ہے وہ یہاں مراد ہے اس تعبیر سے یہ بات درست ہے اور وہ جو پھیلا دیے بیچ ان دونوں کے یعنی ان کے مجموعوں کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے تمہارے پاس یہاں سی ہے ایسی مجموعہ رہ جانور اور وہ اللہ تبارک پتارا اوپر جمع کرنے ان خلائص کے سمجھا مخلوقات کے جب چاہے گا پوری قدرت رکھنے والا ہے جب چاہے گا تو ان کو پھر جمع کر دے گا میدان معاشر میں بماسو تخویف ہے دنیا بھی طریقہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں یہ زلزلے یہ اپنا سیلاب سمجھا نسی اور یہ وغیرہ وغیرہ یہ موتیں یہ سارے مجھنے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ چاہیں گناہوں کا نتیجہ ہے سمجھا سی اللہ اگر اللہ اگر چاہے تو گناہوں کے ذریعے سب کو برباد کر دے ہوئے لیکن وہ کچھ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے اور کچھ گناہوں پر پکڑتا ہے اور وہ پکڑ دیے اس لیے ہوتی ہے تاکہ بندے توبہ کریں بما اصاب اور نہیں پہنچتی تمہیں اے مجنے بو اے اے مجنے بو کوئی مصیبت حالہ پر اور اصابکم اصاب مصیبت اور وہ جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت فب کا سبق اے جی کم بس بس سبب اس کے جو قسم کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے جہاں وما سابقم کے نیچے لکھا ہے یعنی مصائب نتائج اعمال ہیں لکھا ہوا ہے یعنی مصائب نتائج اعمال ہیں سوال ہوا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط تمہیں تسلیم نے فرمایا ہے اوزی تو فلاہ مالم یو احدم القلی قطو مجھے اللہ کی خاطر اتنی ایزائیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنی رہے ہو مجھ سے پہلے اتنی ایزائیں کسی کو نہیں دی گئی اور آپ نے فرما اشد البلایا المبیا سمل امسل فل امسل سب سے زیادہ مصیبتیں پیغمبروں پر آتی ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں پیغمبروں پر آتی ہیں پھر جتنا افضل ہوتا ہے بندہ اتنی مصیبت درجہ بڑا مصیبت بڑی درجہ کم مصیبت کم اللہ فرماتا ہے کہ جو مصیبت آتی ہے وہ گناہ کا نتیجہ ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں پیغمبروں پر آتی ہیں حالانکہ پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہیں پیغمبر کیا ہوتے ہیں سوال سمجھ آیا ہے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کا نتیجہ ہے اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں پیغمبروں پر آتی ہیں تو اس کا مطلب تو نتیجہ تو یہ نکلا کہ پیغمبروں کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے مصیبتیں زیادہ ہیں حالانکہ پیغمبر تو گناہوں ہوں سے پاک ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ تین طبقے ہیں کتنے طبقے ہیں انسانوں کے تین امبیا کرام کیا کہا مومنین کرام اور کفار کتنی ہو گئے تین امبیا مومنین اور کفار انبیاء کرام علیہ السلامات اور تسلیمات پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ رفعت درجات کے لیے ہیں کس کے لیے رفعت درجات کے لیے درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہیں ان کے کوئی گناہ نہیں ہوا کرتے مومنین کرام پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کفارہ جنوب ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں کفارہ جنوب بزرگوں جو کر کے بیٹھے ہو مومنین کے جو گناہ ہیں وہ کس لیے مصیبتیں کس لیے ہوتی ہیں کفارہ جنوب گناہوں کا کفارہ پھر جو گناہ ہو گئے ان کا کفارہ ہو جائے جس طرح یہاں اور کفار پر جو گنا اپنا مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کو سزا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پھر سمجھ لو کتنی طبقے ہیں انبیاء کرام پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کس لیے وہ ساتے درجات کے لیے اور وہ پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں سارا جنوب اور کفار پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں سزا ہے ان کے جنوب کی بھیا کیا جواب ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ خطاب مدن بین کو ہے کن کو ہے مدن بین کو خطاب ہے امبیا کرام یہاں مراد ہے یہ دیگر نصوص اور احادیث جن کے اندر آ چکا ہے کہ انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہے ان کی وجہ سے انبیاء اس آئیت سے چاہے مستفنا ہے اس لیے ما اسادہ کم کے لکھا ہے اے مدنے بو اے مدن بو کرو مانا وما اصابکم من مصیبت اور وہ جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت سمجھا من مصیبت کوئی مصیبت اوبر چلتا ہے حقیقی یا چل ہے کیا مطلب ہے حقیقی اور ہقیقی اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو لگلا دکان بخار وغیرہ یہ یہاں مراد نہیں ہے گو ان کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ کفارہ جنوب ہوتے ہیں یا رفعت درجات ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے لیکن یہاں وہ مراد ہے یہاں بڑی بڑی مصیبتیں مراد ہیں سیلاب آ جانا کئی بستیاں غرق ہو گئی طوفانی بارشیں ہو گئی ہم جیسے کہ زلزلے ہو گئے خط و مت ہو گیا جہاز جل گیا یہ بڑی بڑی مصیبتیں جو ہے جن کو حقیقی اور اصلی مصیبتیں کہا جاتا ہے یہاں وہی مراد ہے اور وہ جو پہنچتی ہیں تمہیں کوئی مصیبتیں فبما کسبت ایدیکم سبب مصیبت طریقہ ہے مصیبت تو سبب کیا ہے مصیبت کا سبب اس کے جو قسم کیا تمہارے ہاتھوں نے تمہارے ہاتھوں کے اعمال ہے بجاسو سے پہلے ایک عبارت گزری ہے لکھو پھر بھی ہر گناہ پر نہیں پھر بھی ہر گناہ پر نہیں پکڑتا بلکہ یافو ان کثیر اور معاف کر دیتا ہے بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے بہت سارے گناہ پھر معافی سے مراد کیا ہے معافی سے مراد نیچے لکھا ہے یا در دو جہان یا در دنیا یا در دو جہان یا در دنیا دنیا کے اندر سر معافی مل جاتی ہے آخر تک مؤخر کر دیا جاتا ہے کہ چلو توبہ کر لے گا یا یہ ہے کہ آخرت میں بھی دنیا میں بھی دونوں میں معاف کر دیا جاتا ہے سمجھا یا در دو جہان یا در دنیا کے اندر معاف کر دیا جاتا ہے سمجھ رہے ہو سنگھ <clears throat> یہ پرانے پاک اوپر رکھو حضرت ہاں تختی پر رکھ کر لکھو جو لکھنا ہے کرو مانا اور معاف کر دیتا ہے وہ بہت کو انتم بے موجے دینا وما انتم پر کے نیچے لکھا ہے اگر سب پر بھی مواخذہ کرنے لگے اگر اگر اللہ سارے گناہوں پر معاوضہ کرنے لگ جائے تو نہیں ہو تم حاجت کرنے والے اللہ پاک کو پھر عرض زمین کے کسی حصہ میں زمین کے کسی حصہ میں تم اللہ کو عاجت کرنے والے نہیں ہو جس طرح کے ایک علاقے کا حاکم انسان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے انسان دوسرے مملکت میں علاقے میں چلا جاتا ہے اور جان چھوٹ جاتی ہے کہ زمین کے کسی حصے میں بھاگ کر تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو تم بما لکم نفی شفاعت قہریہ طریقہ ہے کسی شبات قاریہ اور نہیں ہے واسطے تمہارے اللہ کے سوا یوں ولیجن کوئی کار ساز بلا نصیرن اور نہ کوئی مددگار اگلے دن فرق عرض کر رہا ہوں ومن آ جاتے ہل جوار فل بحمل آلام تخویف دنیاوی طریقہ ہے دنیا کے عذاب کا ڈرامہ میری طرف دیکھو اس زمانے میں کشتیاں چلتی تھیں نا ہوا پر کس پر لیکن آج بھی باہر آیا سب تو ہے آج بھی بڑے بڑے جہاز غرق ہو رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ہوا کو ٹھہرا دوں سارا سارا دن تمہاری کشتیاں ٹھہری رہتی ہیں چلتی نہیں سمجھا مرضی میں پڑے تو ہوا کو چلا دوں اور تم جو ہے وہ سفر کرتے رہو اس زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ حاجی سوار ہوتے تھے کراچی سے بمبئی سے سمجھا تھی اور ہوا جب چل پڑتی تھی تو چل رہی ہے ہوا اور کشتی چل رہی ہے چلتے چلتے جدے کی منزلیں نظر آ رہی ہے جدے کے مکانات نظر آ رہے ہیں قریب آ گئے پھر جو اس طرف سے ہوا چلتی بمبئی آ جاتی سمجھا تھی یہ بھی تماشا ہوتا تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ہوا کو روک دوں تمہاری کشتیاں بھی پانی کے اوپر کھڑی ہے تیر رہی ہیں رکی ہوئی ہے اور اگر میں چاہتا ہوں تو ہوا کو بہت تیز چلا دیتا ہوں جس کی وجہ سے تمہاری کشتیاں الٹ کر غرق ہو جاتی ہیں سمجھ رہے ہو بات سمجھ رہی اب دیکھو امن آ ہی اور اس کی قدرت کے نشانات سے آئے الجوارے جوارے جو تھا جا گرا دے گی تقریب کے لیے چلنے والی کشتیاں پھر باہر سمندر میں کل آلام مثل پہاڑوں کے ہو جس پہ کوئی پہاڑ آ رہا ہو اتنی اونچی اونچی کشتیاں ہوا کرتی تھیں بڑی بڑی کشتیاں مثل اونچے پہاڑوں کے اللہ کی قدرت کے نشانات اس لیے فرمایا کہ کشتی کا چلنا جو ہے وہ محد اللہ کے فضل پر موقوف ہے کس پر ہوا چلے تو کشتی چلے ہوا رکی ہوئی تو کشتی رکی ہوئی ہے نہ کل آدمی اونچے پہاڑوں کی طرح کی یوکری حضرت یہ مظاہرہ ماضی استمراری کے معنی میں ہے اگر چاہتا ہے اگر چاہتا ہے تو ٹھہرا دیتا ہے ہوا کو اگر چاہتا ہے تو ٹھہرا دیتا ہے روک دیتا ہے ہوا کو بس سارا دن رہتی ہیں وہ کشتیاں روا پیدا ٹھہرنے والی اعلیٰ ظاہر ہی اوپر پیٹھ اس سمندر کے سمندر کی پیٹ کے اوپر پانی کے اوپر پشت پر کھڑی رہتی ہیں چلی نہیں سکتی ان نفیز والے کا بے شک بیچس کاریگری کے آیات ایک نہیں بلکہ کئی آیات ہیں ایک نہیں بلکہ البتہ کئی آیات ہیں لیکن سب بار شکو مستفیدین چل رہا ہے بار بار پڑھے ہر دفعہ نہیں سمجھا سکوں گا قرآن پاک اور یہ آیات ہیں تو سارے جہان کے لیے لیکن استفادہ کون کرے گا سب بار شکور کرے گا مستفیدین واسطے ہر اس انسان کے جو بڑا صبر کرنے والا ہے نیچے لکھا ہوگا مصیبت میں کس میں بولو صحیح شکورن شکور بڑا قدر کرنے والا ہے شکر کرنے والا ہے نعمت میں کس میں نعمت میں جب مصیبت آتی ہے تو صدر کرتا ہے جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے ان کے لیے اس میں آیات اور نشانیاں ہیں یعنی مومن ہے یعنی مومن ہے کہ مومن کی یہ صفت ہے کہ مصیبت آئے تو صدر کرے اور نعمت ملے تو شکر کرے او یو بیک حضرت یاد کر لو اندر دیکھو اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ یو بیک مجزوم ہے نا کیا ہے آپ پر جزم ہے نا تو یہ یز للنا پر معطوف نہیں ہے سمجھ رہے ہو یز للنا پر معطوف کیونکہ یز للنا پر اگر آپ ڈالو گے تو مانا ہوگا کے نزی حف یز للنا ہونا اگر چاہتا ہے تو ہوا کو روک دیتا ہے اور کشتیوں کو ہلاک کر دیتا ہے حالانکہ کشتی ہوا کے رکنے سے ہلاک نہیں ہوتی ہوا کے تیز چلنے سے ہلاک ہوتی جواب دیا کرو جواب دیا کرو ہاں کشتی جو غرق ہوتی ہے ہوا کے چلنے سے یا رکنے سے تو اگر یو کو یگ پر معطوف کرو گے تو ان شاید کے نیچے ساتھ لگے گا مانا بنے گا اگر چاہتا ہے تو ہوا کو روک دیتا ہے کشتی غرق ہو جاتی ہے حالانکہ ہوا کے رکنے سے کشتی غرق نہیں ہوتی بلکہ ہوا کے تیز چلنے سے سمجھ رہے ہو اس لیے اور یو ہننا گھومنا اور جو آسفا ہے اور اس کا معطوف جو ہے یہ مقدر ہے سمجھ رہے ہو ہاں اور ہاں یا صرف سمجھا یا تیز چلا دیتا ہے ان ہواؤں کو یا تیز چلا دیتا ہے آصف آصف آئے نا قرآن کے اندر یہ آصف یا تیز چلا دیتا ہے ان ہواؤں کو بس ہلاک کر دیتا ہے ان کشتیوں کو سمجھیے بس ہاں یا آصف ہاں یہ معطوف مقدر ہے یا آصف ہے یہ معطوف ہوگا انگشا پر یوس کے نرحا پر کس پر انگشا یوپ کے نر ریحا انگشا یا آصف ہا اب حاصل بن گیا من کیا انگشا یوسف کے نر ریہ انجشا یا اگر چاہتا ہے تو ہوا کو ٹھہرا دیتا ہے کشتی ٹھہری رہتی ہے اور اگر چاہتا ہے تو ہوا کو تیز چلا دیتا ہے بس ہلاک کر دیتا ہے ان کو دماغ کا ثبوت بس سبب ان اعمال کے جو وہ کرتے رہے شرک و کفر اور اعمال سیاح کے نتیجے میں ان کو ہلاک کر دیتا ہے وہ یا ان کثیر اور معاف کر دیتا ہے بہتوں حضرت یاد کر یہ بات کہ یا ان کثیر کے اندر معافی سے مراد گناہ کی معافی نہیں ہے گناہ کی معافی بلکہ معافی سے مراد ہے غرق سے بچا لیتا ہے تو میری طرف دیکھو چاہتا ہے تو ہوا کو ٹھہرا دیتا ہے کشتی ٹھہری رہتی ہے چاہتا ہے تو ہوا کو تیز چلا دیتا ہے ہوا کو تیز چلانے کے بعد بعض کشتیاں غرق ہو جاتی ہیں بعد بچ جاتی ہیں کیا سمجھ آیا چاہتا ہے تو ہوا کو ٹھہرا دیتا ہے ایک صورت دوسری صورت چاہتا ہے تو ہوا کو تیز چلا دیتا ہے پھر جب ہوا کو تیز چلاتا ہے تو پھر دو صورتیں ہیں بعض کشتیاں تو غرق ہو جاتی ہیں اور بعض کشتیاں کیا ہوتی ہیں بچ جاتی ہیں تیر کر نکل جاتی ہیں یہ ہے یا یافید سمجھ رہے ہو معاف کر دیتا ہے یعنی ان کو غرق ہونے سے بچا لیتا ہے معاف کرنے کا معنی گناہ معاف کرتے ہے خیال کرو فو ان کثیر اور معاف کر دیتا ہے بہتوں کو از غرق نہ از عذاب آخرت جی۔ از غرق نہ از عذاب آخرت عذاب آخرت سے معافی مراد نہیں غرق کی معافی مراد ہے اور یہ بے پر معطوف ہے یا سو پر معطوف ہے اور صرف ہاں فیو بک ہن نہ یا ہے فون کو سیرن اور معاف کر دیتا ہے ان میں سے بہتوں کو عالم اللہ دینا وجال عالم اللہ دینا حضرت چلکائے ہے حکمت مصیبت چلکائے ہے حکمت مصیبت حضرت کا یا تو واپ زیدہ ہے واپ کیا ہے زیدہ ہے اور یہ واپ زیدہ نہیں ہے بلکہ واپ آفا ہے اور یہ یا علامہ سے پہلے واپ کے بعد یہ لفظ مقدر ہے لے جا باپ سے پہلے لے تاقیما تاقی یا علامہ لے جان تاقے سن رہے ہو لے جن لکھا ہوا واپ زیادہ ہے ایک تو لکھی ہوئی ہے تمہارے پاس کہ واپ زیادہ ہے یا علامہ ماقبل کی کھینچا ہے علت ہے سمجھا اور دوسری توجہ یہ ہے اس کا ماتوف ہے مقدر ہے لے جن تاقیما ماں با یا اب کرو مانا نیچے لکھا ہے حکمت مصیبت لکھا ہے حکمت مصیبت تاکہ اور تاکہ جان با وقت تباہی جان لے با جان تباہی جان با وقت تباہی وہ لوگ جو جھگڑتے رہتے ہیں ہماری آیات کے اندر مالحوم محیف کہ نہیں ہے وقت ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے مالحوم محیف پر چونکہ شورا کا کو ایسے وقت وہ بھی آجد جانتے تھے کیونکہ مغروما کو ایسے وقت وہ بھی بیان القرآن قرآن کی عبارت ہے مسئلہ تفصیل سے پڑھ رہے ہو تو ان کا عقیدہ تھا کہ باہری مصیبتوں کے اندر اللہ کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتا تاکہ اور تاکہ جان وہ لوگ جو جھگڑتے رہتے ہیں ہماری آیات میں کہ نہیں ہے بس ان کے کوئی بھاگ نہیں کی جگہ ہما اوتی تم من شاید حضرت پھر آ گیا تزہید من دنیا طریقہ ہے ہاں یہ تخوی ہے دنیا بھی تھی نا اب فرماتے میاں دنیا پر مغرور نہ ہو وہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے یہ چند روزہ نفع ہے چھوڑو دنیا کی محبت اور اللہ کے رسول کا اتباع کرو بما فما اوتی تم بس جو کچھ کے دیے گئے ہو تم من شہن کوئی چیز جتنی بھی تمہارے پاس مال متا جائیداد کار کارے مرمن جو کچھ بھی ہے فمتا الحیاتی دنیا تو بس نفع ہے صرف زندگی دنیا کا نفع ہے صرف نفع ہے صرف زندگی دنیا کا متا الحیات دنیا پر چل کا ہے کہ عمر چند روزہ چند روزہ زندگی برتنے کے لیے ہے سمجھا دنیاوی زندگی برتنے کے لیے ہے عمر کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ ہے عمر کے ساتھ ہاں عمر کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ آئے سمجھا عمر جب ختم ہو جائے گی نعمتیں بھی ختم عند ہے یہ بشارت بھی ہے اخرا بھی یا سمجھا اور پیچھے پڑ رہے ہو اصطلاحات کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے بچنے کے لیے تین امور کا بیان کرتے ہیں کتنی امور کا تین شرک نہ کرو ظلم نہ کرو اور احسان کرو جہاں اللہ پاک عذاب کا ذکر فرماتے ہیں وہاں کتنی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں عذاب سے بچنے کے لیے تین امور شرک نہ کرو ظلم نہ کرو اور احسان کرو اب یہ وما عند اللہ خیرون کے آگے امور سلاسہ آ رہے ہیں ذرا خیال کرو اور وہ نعمتیں جو اللہ کے ہاں ہیں سمجھا اللہ کے نزدیک ہیں سمجھا سی <clears throat> خیر وہ بہتر ہیں چاہیں نیچے لکھا ہوگا کیا لکھا ہے اچھا اور زیادہ باقی رہنے والی ہیں کمی میری طرف دیکھو سر بعض اوقات ایک چیز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا درجہ کم ہوتا ہے سمجھ رہے ہو مثلا کوئی آدمی تمہیں کپڑا لے کر دیتا ہے سو گز کتنا سو گز لیکن وہ ہے قیمت اس کی ہے وہ دس روپے گز والا کپڑا ہے کیا ہے دس روپے گز والا کپڑا ہے تو یہ ہلکا کپڑا ہے مقدار تو بہت ہے لیکن کیفیت اس کی کچھ بھی نہیں ہے بات نہیں قوت نہیں ہے کیفیت نہیں ہے مقدار زیادہ ہے بعض اوقات ایک چیز کی قوت زیادہ ہوتی ہے لیکن مقدار کم ہوتی ہے مثلاً ایک آدمی تمہیں کپڑا لے کر دیتا ہے تین میٹر صرف کیا اور وہ ہے تین سو روپے میٹر والا کپڑا سمجھا تو تین سو روپے میٹر تو ہو گیا قوت تو اس کے اندر آ گئی لیکن ہے تین میٹر اب کیا بنائیں اس کا شلوار بنائیں کمیز بنائیں کیا بنائیں کم ہے قوت تو ہے لیکن کم نہیں ہے مقدار نہیں ہے مقدار کم ہے تو سمجھ آیا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیفیت بھی پوری ہوتی ہے اور مقدار بھی مثلا تین سو روپے میٹر والا کپڑا جو ہے وہ ساڑھے چھ میٹر لے کر دیتا ہے پورا جوڑا بن جاتا ہے جس سے تو اس کے اندر چاہے کم بھی زیادہ ہے اور کیفیت بھی سمجھ آ رہی ہے مقدار بھی زیادہ ہے اور کیفیت بھی اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جو نیمتیں ہیں ان کی مقدار بھی کم ہے کہ چند روزہ ہے اور ان کے اندر وہ قوت اور وہ لذت اور وہ کیفیت بھی نہیں ہے بات ہو رہی ہے آخرت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی ان کی مقدار بھی زیادہ ہوگی کہ آباد آباد تک رہیں گی اور نمبر دو ان کی کیفیات یعنی ان کے اندر جو ذائقہ اور جو ان کے اندر چاشنی اور لذت ہوگی ان نعمتوں کے اندر وہ اس سے زیادہ ہوگی کیفیت میں بھی زیادہ اور مقدار میں بھی زیادہ اب دیکھو یہ بار بار آئے گا لگ میں نہیں سمجھاؤں گا بما عند اللہ ہے اور وہ نعمتیں جو اللہ کے ہاں ہیں عبد <clears throat> عبدالستار صاحب جاگ رہے ہیں اور وہ نعمتیں جو اللہ کے ہاں ہیں ان وہ بہتر ہیں کیفیت کے لحاظ سے کس لحاظ سے کیفیت کے لحاظ سے ابقا اور زیادہ باقی رہنے والی ہیں نیچے لکھا ہوگا کمیتن مقدار کے لحاظ سے مقدار بھی ان کی زیادہ ہے کیفیت بھی ان کی بہتر ہے لل لیکن وہ ہیں کن لوگوں کے لیے اب لدینہ پر کیا لکھا ہوگا کیا لکھا ہے ہاں, ہاں، یہ لگ صفات مستحقین جو لوگ ان نعمتوں کے مستحق ہیں ان کی صفات کیا ہیں تاکہ انسان اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے اور مستحق بنے صفاتیں مستحقین آخرت اچھا اور حضرت للدین عامر پر لکھو گا امر اول کیا لکھا ہے تین امر ہے نا شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو یہ پہلا امر ہے کہ شرک نہیں کرتے وہ لوگ جو شرک نہیں کرتے لباس سے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا یعنی شرک نہیں کرتے بالا رب یہ تو اور صرف اپنے پروردگار پر سہارا کرتے ہیں ہر کام میں لا غیر ہی غیر ہی اصل رول مانی قوال ہے اور کسی پر سہارا نہیں کرتے صرف بھی اللہ پر سہارا کرتے ہیں بلدین جج کا نگون کبا ارلس امر ثانی چل کا ہے امر ثانی یعنی ظلم نہیں کرتے اور وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں قبا ارلس میں بڑے گناہوں سے بڑے گناہوں کے اندر ظلم بھی تو داخل ہے نہیں جی؟ بڑے گناہوں سے بل فواہشہ اور بالخصوص بے حجی کے کاموں سے بالخصوص دہلی کے کاموں سے جو ان سے اور زیادہ بچتے ہیں اور زنا سمجھا اور مقدمات میں زنا بے حجی کے کاموں سے ماں ماں ہو کا امر سالث یعنی احسان کرتے ہیں بولو صحیح امر سالث یعنی احسان کرتے ہیں میرے خیال کل شام کو جو چھٹی کی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی اس کا نشہ چڑھا ہوا ہے ہاں؟ کل شام کی چھٹی کا نشہ چڑھا ہوا ہے اچھا جی ولبین ویدا ما ویدا ہے اور جب کہ وہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں جب بھی کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو احسان کرتے ہیں اور معاف کر دیا کرتے ہیں بلوین جابو پھر یاد آ گیا امور سراسا کا اور تاکیدن بھی اور عنوان بدل بدل دیا گیا اور وہ لوگ امر اول یعنی شرک نہیں کرتے یعنی اور وہ لوگ جو جنہوں نے کہا مانا اپنے پروردگار کا اور قائم کرتے ہیں نماز کو وہ امر ہم شورا اور کام ان کا مشورہ کرنا ہے آپس میں آپس میں مشورہ کرنا ہے لیکن کس کام کے اندر مشورہ نیچر کا جس میں بتا عجین نف نہ ہو جس میں بتا عجین نف نہ ہو وہ امور جن کے اندر معین طور پر کوئی نس وارد نہیں ہوئی یہ تو نہیں کہ مشورہ کیا جائے کہ نماز پڑھے یا نہ سمجھا نہ زکات دیں یا نہ دیں سمجھا یہ تو غلط ہے نا جی اور معاملہ ان کا شورا بین مشورہ کرنا ہے اپنے درمیان وہ ممار رقنا ہوں سے ثانی یعنی احسان کرتے ہیں لکھا ہوا ہے امر خانی یعنی احسان کرتے ہیں اور وہ لوگ جو جب پہنچتی ہاں اور کچھ اس سے جو دیا ہم نے ان کو پھر انہیں خرچ کرتے رہتے ہیں کی مفصل بات انشاءاللہ شاء اللہ کی ابتدا میں آئے گی مانا اس کا یہی کرنا ہے اور کچھ اس سے جو دیا ہم نے ان کو سمجھا انہیں خرچ کرتے رہتے ہیں بلدین بگ جو امر خالص امر سالس کیا ہے یعنی مہد بدلہ لیتے ہیں زیادتی نہیں کرتے لکھا ہوا ہاں؟ بس زیادتی نہیں کرتے نہیں لکھ لو لکھ لو یہ ضروری لگ ہے اصل تو یہ نا کہ ظلم نہیں کرتے زیادتی نہیں کرتے امر سالس لکھ لو یعنی زیادتی نہیں کرتے آگے لکھ لو ظلم زیادتی نہیں کی لکھ لیا یعنی زیادتی نہیں کرتے تو خیال کرو توجہ کرو اگر آئے سمجھ نہیں آئے اور وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں زیادتی کوئی دوسرا ان پر زیادتی ظلم کرتا ہے ہم جنتا سے رونا اس کا مانا وہ صرف بدلہ لیتے ہیں وہ صرف بدلہ لیتے ہیں طرف دیکھو میں سوال جواب آپ کروں سوال یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے بلدین صاحب احمد بغ جو ہم جنتا سے رون ان پر جب کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں بھائی بدلہ لینا کوئی نیکی ہے یا معاف کرنا نیکی ہے